وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن رضي تعالى عنه قال قال رسول صلى عليه عليه وسلم حق المسلم المسلم على لقيته فسلم وإذا وإذا دعاك استنصحك سن سو وَإِذَا عَتَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّدْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ او کما قال علیہ السلام اسلام محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو ہم نے سورہ احضاب کی ایک آیت صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جو آج ایک خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام کی عظیم ترین خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے دو قسم کے حقوق ہم مسلمانوں پر فرض کرا دیا ہے ایک تو وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہیں جیسے ایمان حج ایمان نماز روزہ زکوٰۃ یہ ساری عبادات ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حقوق وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہمارا جن کا تعلق اللہ کے ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق سے ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے اور حقوق العباد کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے جس طرح سے حقوق اللہ کی تاکید ہے ویسے حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا ہم تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے حقوق العباد میں بھی بہت سارے حقوق ہیں جن میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے اولاد کا ہے بیوی کا ہے پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے اسی طرح سے ان سارے حقوق میں سے حقوق العباد میں سے ایک حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ ایک مسلمان کے کیا حقوق دوسرے مسلمان پر بنا کرتے ہیں رب العنبی علیہ السلاط اسلام نے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں بڑی مشہور حدیث اس میں نبی علیہ سراف نام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائیوں کے چھ حقوق کو فرض کرا دیا ہے فرمایا حق المسلم المسلم علی ستن اذا مسلم ادل مسلم ادا لکی تحف علحی استنصحك فانصح له او کما قال علیہ السلام آپ نے ساتھ نمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حقوق واجب ہیں ایسے حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا وہ ادا کرتا رہے اگر اس میں کچھ کوتا ہی اور لاپرواہی ہوئی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو بڑی ہماری پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان چھ حقوق میں سے سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے ایزا ہو فسلم علیہ جب اپنا کوئی مسلمان بھائی سامنے سے سامنے آ جائے تم ادھر سے جا رہے تھے وہ ادھر سے آیا یا کہیں دونوں کی ملاقات مٹبھیڑ ہو گئی تو اس ہر مسلمان کا ہم پر حق ہے کہ آپ میں فسلم آ رہی آپ اسے سلام کریں سلام کرنا یہ سب سے پہلا حق ہے جو ایک نمان کا ہم پر عائد کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے اس سلام کی بڑی برکتیں رکھی ہیں بلکہ یہ بھی یاد رکھیں یہ سلام ہمیں بڑی عظیم ترین تاریخ رکھتا ہے السلام علیکم اس کے ذریعے جو ہم آپس مسلمان بھائیوں والوں کی ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو شروع کرنے کے پہلے پہلے جو السلام علیکم کہتے ہیں یہ بڑا تاریخی سلام ہے یہ آسمانی سلام ہے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلاط اسلام کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلاط اسلام کو حکم دیا یا آدم ہاں، اے نفر اے آدم اٹھو یہ بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان پر جا کر کے سلام کرو فرشتوں کی جماعت تھی فرشتوں کی بڑی جماعت تھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا آدم اظہب الحب الاحب فصل ہا الا نفر اٹھو اور جاؤ یہ جو جماعت فرشتوں کی بیٹھی ہوئی ہے ان سے سلام کرو یو کبھی اور یاد رکھنا خوب کان لگا کے دور سے سننا کہ تمہارے سلام کرنے کے بعد یہ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں ان کو یاد رکھنا کیوں جو فرشتے جواب دے دیں گے تحیتوں کا و تحیت ضروریتی کا تو جو سلام فرشتے جواب دے دیں گے وہی سلام تمہارا بھی ہوگا اور قیامت تک آنے والی تمہاری نسل کا وہی سلام ہوگا آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اٹھے اور جا کر کے فرشتوں سے کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیکم و اللہ اس وقت سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ملاقاتی سلام جو ہے تحیہ وہ السلام علیکم و رحمت اللہ ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے آپس کے الفت محبت کو اور ایک دوسرے کے ایسے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ الاسلام خیر اسلام میں تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن اسلام میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے آپ نے ساتھ رمایا خطح سلام علام عرف تمام علام تارے اے اللہ کے بندے اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین امن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے تو اچھی طرح سے یاد رکھ سب سے بہترین اور سب سے بڑا محبوب امن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے متعام کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا و طرح مارا من عرف تمام لم تعرف اور ہر کلمہ گو مسلمان سے سلام کر چاہے پہچان کا ہو یا پہچان کا نہ ہو بس ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ ہمارا بھائی ہے سلام کرنا ہم پر فرق ہو گیا چاہے ہمارے پہچان کا ہو یا دوستوں پہچان کا نہ ہو سب سے پہلے تو دعا کرو اللہ ہمیں ایسے منائے کہ دیکھنے کے بعد ہمارا بھائی پہچان لے کے مسلمان بھائی جا رہا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ میرے بھائی اپنے وزا اپنی شکل و صورت سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو اب سلام کرنا ہاں، سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا اور یہ بھی یاد رکھو آج ہمارے ہاں بہت بڑی ایک کوتا یہ ہوتی ہے سلام کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے سلام میں نے کیا اور میں ہی بار بار کرتا ہوں وہ کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں رسول اللہ ساتھ نماتے ان اول سے ان اول سے بلّہ محمد بدا سلام اے لوگوں اللہ کے بندے تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قریب سب سے زیادہ اس بندے بندے کو جگہ دے گے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو سلام کرنے میں پہل کرو میرے بھائیو اگر سامنے والا پہل نہیں کرتا آپ کو موقع دے رہا ہے تو آپ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں ان اول سے من محمد آب سلام اور کالا رہے سلاسام اسی لیے میرے بھائیو سلام کے بارے میں چیز اور بڑی غلط فہمی یہ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں غیروں سے سلام کرنا چاہیے ہم اپنے گھر میں داخل ہو ہوتے ہیں ہم غیروں سے تو سلام کر لیتے ہیں لیکن اپنے بیوی اپنے بچے اپنے ماں باپ اپنے اہل ویار جو گھر والے رہتے ہیں ہم ان کو اپنے سلام سے محروم کر دیتے ہیں تو میرے بھائیو یاد رکھنا ایک پہلی چیز تو یہ نبی علیہ شراب شاہ میرے ساتھ ہم آتے ہیں ایک انسان باہر گھومتا رہتا ہے اپنے کاروبار یا کسی بھی چیز سے بنا پر وہ باہر ہے جب رات کو پلٹ کر کے گھر جاتا ہے شیطان کی ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے ہو لیتی ہے اور شیطانوں کا ایک گروہ جو ہے ان کا ایک سردار ہوتا ہے آدمی بازار سے نکلا اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد گھر جب آنے لگا تو اس کے پیچھے شیطانوں کی ایک جماعت ہے اور ان میں شیطانوں کا امیر ہے اور آدمی جب گھر پر پہنچا صحیح مسلم کے حدیث سے بغیر سلام کیے ہوئے اگر وہ گھر میں داخل ہو گیا اور سلام نہ کیا اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے اہل ویال سے اپنے گھر میں سلام کے بغیر داخل ہو گیا تو آپ نے ساتھ نمایا شیطان اپنی شیطان کا کامیر اپنی پوری جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور شیطان کا کامیر کہتا ہے آؤ رہنے کا ٹھکانا آج مل گیا ہے اب رات تک وہ آپ کے گھر میں رہے گا جب جس گھر میں شیطان نہیں بلکہ شیطانوں کی ایک جماعت داخل ہوگی اس گھر میں میاں بیوی کی خوشی کی زندگی کیا گزرے گی اب ماں باپ اور اولاد کے ساتھ کون سی خوشگوار زندگی گزرے گی اور کون سا تحجد کی نماز اور فجر کی نماز پڑھے گا جب شیطانوں کی ایک پوری جماعت آ گئی ہے میرے بھائیوں ہم نے غلطی کیا ہم بغیر سلام کے گھر میں داخل ہو گئے نمبر دو حضرت امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ سرات اسلام نے اپنے خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا یا بنیا اے میرے دلارے اور پیارے بیٹے انس یاد رکھ ادا دخل تالا علی کا فسلم میرے بیٹے یاد رکھو جب بھی تم گھر میں داخل ہونا تو سلام کر کے داخل ہونا میرے پیارے دیتے ہیں بغیر سلام کیے ہوئے گھر میں داخل نہیں ہونا ادا ادا دفل تارا کا فصل والا ادا اہلی بیٹکا جب گھر میں داخل ہو تو اپنے بال بچوں سے سلام کر لینا فائدہ کیا ہوگا یقون کا والا تنہا لکھا تمہارے پورے گھر والوں پر اللہ تعالی اگر تو سلام کر کے داخل ہوا اللہ رب العالمین برکتوں کا دروازہ پورا پورے گھر والوں پر کھول دے گا انسان ہزاروں قسم کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے کیوں اس نے نبی کی ایک سنت ہاں، اللہ تعالیٰ کے فرمان چھوڑ دیا گھر میں داخل ہوا تو بغیر سلام کے داخل ہو گیا اس لیے میرے بھائیوں غیروں سے بھی سلام ہونا چاہیے اپنے گھر والوں سے بھی سلام ہونا چاہیے دوسرا حق میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مقرر کیے ہیں آپ نے ساتھ نمایا وہی دا کا واجب ہو جب تمہیں وہ کسی خوشی کے موقع پر خوشی کے موقع پر تمہیں وہ دعوت دے اپنے کھانے پر بلائے اور دعوت دے تو فاجب ہو اس کی دعوت کو قبول کرنا نبی علیہ السلام نے ہر مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا اس کا حق قرار دیا ہے بشرطے کی دعوت میں کوئی منقرا اور ناجائز و حرام کام نہ ہوتے ہو اللہ کی نافرمانی وہاں نہ ہوتی ہو تو آپ کے لیے دعوت قبول کرنا ضروریات میں سے ہے اس سے آپس کی الفت محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے قربت ہوتی ہے اسی لیے اور خوشی میں شامل ہونے سے گھر والوں کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے اس لیے خصوصاً خاص طور سے نبی علیہ اہسرات سامنے ساتھ شاعر ارا دیا اروسن جب تمہیں شادی کی دعوت دعوت ولیمے کی دعوت دی جائے تو خبردار انکار نہیں کرنا دعوت ضرور قبول کرنا اور وہاں تم پہنچنا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سامنے ساتھ نمایا جب تمہیں کسی نے دعوت دیا اور تم روزے سے ہو تو دعوت انکار دعوت کا انکار نہ کرو اب تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے وہاں پہنچ جاؤ چاہو تو رو نقلی روزہ ہے تو دو نفلی روزہ اگر تم ہو اور اس نے دعوت دیا تو نقلی روزے کی وجہ سے دعوت دعوت کا انکار نہ کرو دعوت کو قبول کر لو اس کے ہاں جاؤ اب چاہو تو روزہ توڑ کر کے اس کا کھانا کھا کے آؤ اور اگر تم روزہ نہیں توڑنا چاہتے تو وہاں پہنچ گئے اور دو رکعت نماز پڑھ کر کے اس کے حق میں دعائیں دے کر کے واپس آ جاؤ لیکن انکار کی گنجائش نہیں ہے نمبر تین تیسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے آپ نے فرمایا وہی رستن ل جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہارے مشورے کا تمہاری ہمدردی کا تمہاری خیر خواہی کا محتاج ہو تو اس کی خیر خواہی کرنا اور اس اس کے کو بہترین مشورے دینا یہ اس کا حق ہے اسی لیے نبی علیہ السلام صاحب نے اشاعت سمایا اے لوگ ادین و انسیح الدین و انسی الدین و انسیحا آپ نے تیر مرتبہ فرمایا اے میرے امت کے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو جو دین اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا ہے اس دین کا دار و مدار خیر خواہی ہے اس دین کا دار و مدار خیر خواہی ہے اس دین کی بنیاد اللہ نے خیر خواہی پر رکھی ہے یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا وہ خیر خواہ بنے اور دوسری حدیث میار ساتھ ہمارا لو احدكم کم يحب لأخيه من ہے ما يحب لنا سے ہی تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جو خیر و برکت کی چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرنے لگے آپ کو اللہ نے جو خیر و برکت سے نوازا ہے آپ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے بارے میں وہی سوچیں کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اسی خیر و برکت سے نواز دے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے آپ اس کے دکھ درد میں کام آئیں پریشانی میں کام آئے یہاں تک کہ میرے بھائیوں اگر ایک مسلمان ہے کوئی برائی کر رہا ہے اور کسی نیکی میں کوتا ہی کر رہا ہے تو خیر خواہی کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ اس کو امر بل مارو اور نہیں انل مل کر کریں یعنی برائیوں سے روکیں اور نیکی کی طرف اس کو بلائیں اگر آپ نمازی ہیں آپ کا کوئی مسلمان بھائی بے نمازی ہے تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کو نماز کی دعوت دیں اور نماز کی طرف بلائیں یہ اسلام کا بہت بڑا فریق عقیدہ ہے الدین و النسیحہ الدین و النسیحہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے خیر خواہی کا کہ ایسے مثالیں پیش کی ہیں کہ دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سا انسان نواقف ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اے لوگو ابو بکر اپنے روزے اپنے نماز اپنے جہاد کی برکت سے مقام نہیں حاصل کیا نماز پڑھنے والے تو ابو بکر کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے تحجد گزار تھے مجاہد تھے مہاجر تھے ابو بکر کے علاوہ یہ ساری نیکیاں لوگ ابو بکر سے زیادہ کر رہے تھے لیکن ما ابو بکر اللہ محمد انکار ہی ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر آدم علیہ سرات اسلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے بعد سارے انسانوں پر ابو بکر کو جو اللہ نے فوقیت دی ہے روزے نماز کی برکت سے نہیں بلکہ ایک چیز تھی جو ابو بکر کے دل میں تھی اس چیز کی برکت سے اللہ نے ابو بکر کو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا بنایا لوگوں نے پوچھا وہ کون سی چیز تھی ابو بکر کے دل میں جس کی برکت سے پوری کائنات میں انبیاء کے بعد ابو بکر سب سے بڑا آدمی بن گیا کہنے والے نے کہا پہلی چیز یہ تھی ابو بکر سے بڑا خیر خواہ اس امت میں کوئی تھا ہی نہیں سب سے بڑی خوبی یہ تھی ابو بکر کار انس لحاظ ہل سب سے بڑے خیر خواہ امت کی بھلائی چاہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے لیکن افسوس افسوس سد آج ہم کرما پڑھتے ہیں لیکن مسلمان بھائیوں کے بدخاہی پر تو آمادہ ہیں ہم اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی نہیں چاہتے یہ ایمان کی بڑی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہٰذا اللہ من تو بھی الحمد للہ وقفا وسلام غراہباد نظیم مصطفیٰ بعد تین چیزیں اور رہ گئی ہیں تین حقوق ہاں؟ یا سمجھو چوتھا حق آپ نے ساتھ نمازا ویدا تین تین تین گئے ہو گئے نا نمبر چار ویدا پسمت ہو چوتھا حق یہ ہے جس کا تعلق حکومت لباس ہر مسلمان پر فرض ہے اور ادا اطفا فاہمید اللہ فسمت ہو جب بھی تمہاری مجلس میں تمہارے سامنے کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئی چھینک آنے کے بعد اگر اللہ اس نے الحمد للہ کہہ دیا تو اب تم پر واجب ہے کہ آپ اس کے چیز کا جواب دیں یار ہم یہودی جو ہیں صبح سے شام تک میں بھی مجلس میں آ کر کے بیٹھے رہتے اور یہودی کوشش کرتا ہاں، کسی بھی سورج کو چھینک آ جائے کیوں صبح سے آ کے بیٹھتا بدبخ اور سوچتا کہ چھینک آ جائے اور چھینک آ جائے میں الحمد للہ کہہ دوں گا تو محمد وسلم اور ان کے ساتھی اگر ہم اللہ کہہ دیے تو ساری لانت ہم پر کی ختم ہو جائے گی یہودی اس لیے آیا کرتا تھا لیکن آج مسلمان ہو کر کے بھی الحمدللہ للہ اگر ہم کہنے میں اپنی الفت سمجھ رہا ہے اللہ اکبر آپ نے ساتھ میں ٹھیک اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ تم کو چھینک آ جائے پتا نہیں کتنی غلط کتنے جراثیم اور کتنی بیماریاں پیدا ہونے والی چھینک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا چھینک آنے پر پڑھو الحمدللہ اب سننے والوں کا حق ہے سننے والوں پر چھینکنے والے کا حق ہو گیا کہ اب وہ کہیں یرحمک رحم اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کرے اس لیے مسلمان بھائی اگر ایک بیک وقت ایک بیک وقت کسی آدمی کو کہتے یرحمک اللہ پتہ پتا نہیں کس مسلمان کی دعا قبول ہو جائے واقعی رحمتوں کا دروازہ اس پر کھل جائے شیخ کی برکت سے شیخ کی برکت سے پھر سیکھنے والا کہے یہ اللہ پھر تو اب یہاں بات ختم ہو گئی نبی علیہ السلام سامنے چھینک آنے پر الحمد للہ اور پھر یہ دعائیں پڑھنے کا حکم دیا اور یہ مسلمان کا حق ہے لیکن اگر چھینکنے والا الحمد للہ نہ کہے نبی علیہ السلام دیکھتے ہی دیکھے ایک نوجوان کو چھینک آئی بس صاف کیا اور بیٹھ گیا آپ نے بھی کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر میں اسی مجلس میں دوسرے کو چھینک آئی اس نے کہا آر فرمایا فرمائے رحم و کلّ اب وہ پہلے والے نوجوان کو بڑا غصہ آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں وہ گیا اپنی ماں سے بتایا کہا امی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مجھ کو چھینک آئی تو آپ نے و کلّا نہیں کہا لیکن فلاں کے بیٹے کو چھینک آئی تو یہ رحم و کلّ کہا وہ عورت بڑی بدنسیبی سمجھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو یہاں کے رسول نے یار اللہ نہیں کہا وہ گھر سے نکلی اور نبی رہتا شام کے پاس آ گئی یا رسول اللہ مجھے آپ سے شکایت ہے ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو سیکھ آئی آپ نے یار ہم اللہ نہیں کہا اور فلاں کے بیٹے کو سیکھ آئی تو اسی مجلس میں آپ نے یار ہم اللہ کہا آپ نے فرمایا امی جان یہ میری کوئی کوتا ہی نہیں ہے آپ کے بیٹے کو سیکھ آئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو مجھے بھی رب نے حکم دیا کہ میں بھی اس کو یار ہم اللہ نہ لیکن وہ دوسرا نوجوان تھا اس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے اس کا جواب یرحم اللہ دیا نمبر پانچ میرے بھائیو آپ نے ساتھ کمایا ایزا ماری دفاع ہو پانچواں حقی ہے جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گمی کا موقع ہے مریض ہے بستر پر ہے گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اس سے مریض کو حوصلہ بڑھتا ہے تسلی ہوتی ہے دل کو خوشی ہوتی ہے مریض کے سارے ذمہ دار خوش ہو جاتے ہیں گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے ہاں یہ خیال رکھتے ہمارا ہمارے مریض کی عادت کے لیے آئے ہوئے ہیں عیادت کرنا یہ واجبی حقوق ہے اگر ہم نے عیادت نہ کیا تو نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ بلا آدم اے آدم کی اولاد انی مریض تو فلم تو میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ کئی تو رب رب العالمین العالمین آپ کو ہیں سارے بیماروں شفا دینے والا میں آپ کی عادت کے لیے کہاں آتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے فلا بندہ میرا فلا جگہ بیمار تھا اگر تو اس کی عادت کے لیے آیا ہوتا تو گویا کہ تھی میری عیادت کی میری رضا تجھے حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق حاصل فرمائے نمبر چھ آپ نے فرمایا وہی جامات ہو جب بھی کوئی مسلمان بھائی مر جائے اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شامل ہونا یہ جنازہ پڑھنا اور جنازے میں شامل ہونا یہ بھی حق ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی السلام تو سامنے شاف رماتے ہیں مام مسلم مام رجول مسلم یمو تو فرقوال ہے اور رجلا لا يشركون بالله الا بو نظہ اللہ ہو کما تارا رہتا آپ اے لوگوں اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں جاؤ جنازے میں شرکت کرو آپ جب بھی کوئی مسلمان انسان انتقال کر جاتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اگر اس کے جنازے میں شامل ہو کر کے چالیس ایسے مسلمان نماز جنازہ پڑھ لے لا یشرکون باللہ جو چالیس آدمی ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یہ توحید کی برکت ہے ہی میں جب بھی کسی مسلمان کی چالیس موحدین نماز پڑھ لیں اور کہنے اللہ میتنا اللہ میرے زندوں کو بھی معاف کر دے اور میرے اس مردے کو بھی معاف کر دے اللہ فرماتے ہیں چالیس معاہدین نے جس کے حق میں سفارت سفارت کر دیا اللہ تعالیٰ اسی وقت چالیس آدمیوں کی سفارت قبول کر کے زندگی بھر کے سارے گناہ مردے کے معاف کر دیتا میرے بھائیوں جنازہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کا حق ہے اور جنازے کے متعلق آپ نے ساتھ سمایا جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں گیا صرف جنازہ نے کہا اس کو ایک کی رات کا ثواب اور جو انسان ایک انتظار کرتا رہا جنازہ بھی پڑھا اور جنازے کے بعد قبرستان میں گیا اور دفنانے میں شامل رہا اس کو دو کی رات کے برابر ثواب ملتا ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مل کی راتان کی راتان کس کو کہتے ہیں فرمایا دو کی رات کا مطلب یہ ہے مثل جبلئی عظیمین دنیا کے دو بڑے بڑے پہاڑ جو ہوں گے وہ دو کی رات کے برابر ہوا کرتے ہیں ایک انسان اگر جنازے میں جائے اور میت میں جنازہ پڑھے اور میت کو دفنا کر کے دعا کر کے فارغ ہو تو دنیا کے دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ جنازے کی برکت سے مومن کو اجر و ثواب دے دیا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سے حقوق کو یاد رکھنے گیروں تک پہنچانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحال عالمین ہمیں جو بیمار ان سے عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو کبر و شرک میں ہیں اللہ انہیں موہد متل سنت بنا دے جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین کے قریب کر دے الحالین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے تمام حکام کو ایسے خلیفہ اور ان کے نائبین اور ان کے جانشین اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما ہر برے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور ہر نیک کام کو کے لیے ان کے ہاتھوں کو کھول دے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہاتھ ہات میں شارتا کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت امن و امان میں رکھے ہر بری برا ہر ہر, ہر بنا اور آفتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لے انہیں وہی کام کرنے کی تو فکر فرما جس میں آپ کی رضا ہو آپ امت کی بھلائی ہو ملک کی اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی رضا نہ ہو اور امت کے لیے خیر و برکت نہ ہو اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله الله الله الله رحمكم إن بالعدل والإحسان ذي وينهى عن والمنكر لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر